على خا تمل امبیا ہم مدر مستفا والا آلحی وسفار والا آلحی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 الشيطان سول لهم لهم وأملى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون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

حمد و سنا درود ختم لمبیا تحیت و سنا تو بار آج رانا فریاد ہے مجیب الدعوات کاشف الدر مولا جلا شان ہو بندہ ناچیر نفس شیطان جہان دے ہر فتنے تو فساد تو دائمی پناہ بخشے کامل ایمان دی دولت عطا فرماوے دوستو دو جماعت المبارک تو دعوت غیر اسلامی دا تعارف جاری اج میں آخری قسط اس دی لاؤنی اللہ تعالی دی مدد اور توفیق نال جنہ دشمن چھپیا ہوئے نا اتنا زیادہ اس ظاہر کرن دی ضرورت ہوں کیونکہ سڈے خفیہ سنت و جماعت دے خفیہ دشمن نے اور انتہائی خفیہ نے اس واسطے آخری قسط اج دا یہ سابقہ دو قسط یا سابقہ موضوع کا ایک تتیما ہے کہ اس اج دی قسط دے نال وہ تمام پورا ہو جاتی دعا ہے اللہ رب العالمین مینو اناد اور حق تو ہٹن تو محفوظ فرماوے دوستو جیڑا لفظ انہوں نے غیر سیاسی کا بولیا ہے نا یہ ایک گہرا لفظ ہے گہرا لفظ ہے کہ مینو جا کے واضح ہویا ہے کہ یا اے خود نبوت کا دعو ہے یا پھر رسول اللہ دی رسالت دا انکار ہے دو ایک شہ ضرور ہے اور میں اس چیز دے اتنے اگر کوئی میرے نال گفتگو کر کے بحث کرنا چاہے نا تو میں حاضر ہوں کہ انہوں دا غیر سیاسی آخنا اور آکھنا آخنا کہ جو کوئی جماعت حکومت کرے سانو اس گل نال سروکار نہیں کہ وہ کون ہے کی کر رہی ہے غیر سیاسی ہاں صاف لفظ چاہ صرف تبلیغ کرنے ہاں اور قرآن نو نبی احکام نو حکومت چسان داخل کرانا نہیں چاہتے یہ اتنا گہرا گندا کفر بھریا لفظ یا خود نبوت دا دعوی یا نبی سید لمبے آ رسالت دا انکار ہے نبوت دا دعوی اس وجہ ہے کہ ہر نبی پچھلے نبی دی شریعت نو بدلتا ہے ہے نا ہر نبی دا کم ہوں بلکہ میں آخا نبی نہیں نبی پچھلے نبی دی رسا نبوت پچھلے رسول دی رسالت دے تابے داری رسول جڑا ہوں نا رسول او پچھلے رسول دی رسالت یعنی شریعت جڑی ہے اس کے بدلنا رسول اپنے تو سابقہ رسول دی شریعت نو آن کے ہے یہ صرف رسول دا کام ہے نو بدلنا توجہ گل سمجھا جائے بلکہ مزید کھول دیا ایک ہوں نبی ایک ہوں رسول نبی وہ ہوتا ہے جو رسول کے بنائے ہوئے قانون کی پیروی کرتا ہے نبی خود قانون نہیں بنا سکتا رسول قانون بنا وہ شرط اللہ کے عزم بنا رسول اپنی طرفوں قانون نہیں بنا رسول بھی رب العالمین دے علم دے نال قانون بنا پتا ہے سارے رسول تو نے کہ جنہ دی رسالت شریعت جیڑی ہے وہ بدل سکتی ہی نہیں آپ نے آن کے ساریا ساریا سابق بدل ہے مگر آپ کی شریعت کو کوئی بدل سکتا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ترتی تے آؤ گے آنا لے کے نہیں لیکن آپ امتی بن کے سید لمبیا کی شریعت آؤ گے آپ ہی چلا سکتے توجہ لال مگر آپ سبحان اللہ ہاں تو سید لمبیا سرکار دی شریعت نو تے نبی نہیں بدل سکتے شریعت بدلن کا مطلب یہ کہ کسے حکم نو غیر ضروری کر دینا نبی ضروری کیتا ہوئے تسی باہر کر دو حرام نو حلال کر دو حلال نو حرام کر دو واجب نو فرض کر دو نو واجب کر دو یہ ہے بدلنا اسلام بابے علیہ السلام کو آ رہا ہے کتنا اللہ تعالیٰ قرآن فرمانا ہوگا سما کمر مسلم ہمارے ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے کن نام رکھا مسلمان اسلام بڑا پرانا لگا ہوتا ہے بابے آدم علیہ السلام تو مگر فرق ہے کہ ہر رسول نے عقیدہ ایک ہے عقیدہ ایک ہے اور باقی ہزار حرام کے مسائل نے انہوں اللہ تعالی دی مرضی دے مطابق رسول نے تبدیلی کی تھی اسلام ایک ہی ایک ہی ہے جب کسی رسول نے آن کے احکام اللہ کے نال بدلے ہیں تو اس رسول دا دتا ہوا اسلام پچھلے دار نواں بن گیا تو سڈے نبی پاک جڑا اسلام آن کے دتا اس اسلام اللہ نے ایسی مور لائی ہے کہ ہوں کوئی اس سوئی دے سرے برابر کٹ سکتا ہے نہ داخل کر سکتا ایسے طرح کے نہیں بھائی تو توجہ نال اور گل سمجھی نبی سرکار سیاست اور حکومت نو اسلام دا جز بنا کے دے اسلام جڑا حضور دے گئے اس اسلام دن حکومت بھی ہے قانون بھی ہے عبادت بھی ہیں عقیدے بھی ہیں سداوا بھی ہیں جہاد بھی ہے سارا کچھ ہے کہ نہیں بھائی میں ایک دین دی حقیقت بیان کر چکیا اس ممبر دوں پانچ چیزاں واضح کی سن اسلام دے پنج عقیدے عبادت آداب معاملات سزا ہوں جیڑا آن کے کدے یا اپنی طرفوں کچھ کتے سمجھ لے وہ کتری دا پتر نبی پاک سرکار دے دین بدلتا پیا ہے رسول دے دین نو بدلنا خود نبوت دا دعوی کرنا جی مرد کا نے نبوت دا دعوی کیتا انہیں پہلا اعلان یہ کہ مینو وہی آئی ہے جہاد اور ختم ہے نروے قادیانی نے پہلا اپنی وہی پیغام سنایا مینو رب وہی آئی ہے جہاد ختم ہے وہی وہ ضرور آئی سی مگر شیطان دے انگریز بھی کرو انہیں آخیا سی بھی جہاد ختم کر اور اس تسا کیا آخر ہو مرزا کیا آخر ہو مرزا ایک جہاد نو باہر کڈے نبوت کا دعوے دار ہے مرتا کافر تیرے شناختی کارڈ کے فارما لکھا ہوئے جی آخر ہم نہ جہادی ہے نہ سیاسی ہے حکومت نو بھی اسلام تو باہر چکر کر جہاد نو بھی باہر یہ خانہ والے شناختی کاغذ نہیں ہونا توجہ نہیں کی تن پتہ نہیں خفیہ تنظیم کی منافق قسم خدا بھی کر کے آنا میرے میرے منہ تیرے تے تیر دین دی حقیقت لے نا تے ساری پگ ویخ کے تے تو سو کو دور نس جائے گا کدھر آخے گا پتہ نہیں کہڑی بلا پہ آتی ہے جیڑی کدھر ساڈا ایمان ملے کاٹیا کے نہ لے جائے ہاں جی ایمان لال تو یہ نبوت کا یا دعوی ہے نبوت کا دعوی ہے نبی کی شریعت کو بدلنا یا نبی کی شریعت کا انکار ہے ساڈا نبی اور فرماتے ہیں اور سر پر لگا خلق کا ساری مخلوط کا رسول بنا کے ساری منشور کی ہے حکومت واسطے آپ رسول نہیں ریا واسطے ہیں جب غیر سیاسی آکھے گا حکومت پھر جی مرضی کرے انہوں واسطے قرآن شریعت نہیں ہونا عوام واسطے ہونا ہے ساڈا کبھی جب جبریل بھی امتی ہے سوا لکھ نبی بھی امتی ہے عیسا علیہ السلام بھی امتی بن گئی امام مہدی بھی امتی ہو گئے وہ خدا دے بندے جس نبی دی ساری کائنات دا درا درا امت ہوئے اس نبی دی امت کے حق توجہ ہے کوئی بول سبحان اللہ افسوس افسوس افسوس ہاں۔ میں وہ یہودی آخر نے وہ آتے نے رسول رسول ہیں وہ بھی سارے نبی رسول بنتے ہیں پر وہ کہتے ہیں صرف عرب والوں کے لیے ہاں۔ یہود و نسارا کا عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں محمد رسول ہے لیکن ہمارے لیے نہیں صرف حق والوں کے لیے ہے ارے یہ نے سارا کہ صرف حق والوں کے رسول ہے اور ساریا پگا والے آخر یہ صرف عوام کے ہیں حکومت کے نہیں توجہ نہیں کی تھی یہ صرف عوام کے رسول ہے حکومت کے نہیں میں پوچھتا ہوں اور جنہ کا توجہ نال سمجھ سبحان اللہ میں میری گل غلط ہوں اور میرے خورو نہ پٹ لیں جا کے وڈیریا وڈیریا ساری خبر ہوئی کڑی وہ کیسٹا تو کیسٹا نہ پڑ کے مین دے چڑ دے یہاں دے چشتی کو ہم چیلنج کرتے ہیں آئے ہمارے ساتھ مناظرہ کرے نہیں نہ نکل رہا ہے معلوم ہوا یہ کوئی شہ ہے نہیں اور چشتی جڑا سوٹا پہ مارتا ہے حق پہ مارتا توجہ لڑا سبحان اللہ ہے نال گل سمجھی قسم خدا دی جی جائے قدرت فقیر دی جان ہم صرف تمہاری آنکھیں کھول سکتے ہیں تمہیں بتا سکتے ہیں لڑ نہیں سکتے کسی سے نہ ہمارا لڑنا منشور ہے توجہ نہیں فرمائی ہاں جب مسلمانوں رب طاقت دیتی پھر پہ لڑا گے لیکن اصل اور سکتے ہیں صرف تن خبردار کر سکتے ہیں بہترین جہاد یہی ہے جابر سلطان کو کلمہ ہے اور ہماری ہماری ہماری عوام کا ہر بندہ جابر سلطان ہے ہماری عوام کا ہر بندہ مولوی کے لیے جابر سلطان ہے یہ لگتا ہے جی صدر بیٹھا ہاں ایمان نال ہر بندے گل کر کے ویکو یہاں کے سپاہی پولیس فوجا تو جتوں رہ گئی ہے ہر بندہ ہی ٹھوا لگا پھرتا دہائی خدا دی جن مرضی گل کر کے ویکو وہی حاکم ہے میں ہے جی مولوی معاشی طور پہ جو یہاں کا محتاج ہوتا ہے یہ پھر چڑھ چڑھ بڑھ کے جناب اندر بولن گے تو یہ حق کہنا تے حق دسنا کوئی تھوڑی گل نہیں اللہ سونے دی مدد تو ٹھیک ہوں سمجھ رہے یہاں کا منشور یا تے نبوت تو ہے یا نبی رسالت کا انکار ہے سمجھ آ گئی نے اور اگا چل اگے چل خط چنا خط جڑا مینو بھیجا ہے نا وہ خط خالی مینو نہیں میں اگلے دن گیا تقریر سے لوگرا ضلع لوگرا مخالف سی یہاں دے مخالف سی یہاں اس شیتانی تنظیم دے تو انہوں بھی یہاں خط لکھا ہے انہیں مینو اتے خط پہنچایا انہیں آخیا آئے میں کیا یہ فوٹو کاپی میرے کو آئی ہے کو اس کا اتلا لفافہ اس خط کا میرے کو اندر پیا اتلا لفافا میں لے آتا ہے تو دوسرا سی اتنے ہی بندہ رکھ لیا انہیں کہا کہا فوٹو کاپیاں کراو گے ہوں کملا اس اندر انہوں نے <coughs> یہ لکھا کہ سابقہ تمام حکمرانوں سے صدر مشرف صاحب پھر بھی اچھے انسان اور مسلمان ہیں اچھے انسان اور مسلمان ہیں ہر میں یہاں دے اچھے انسان اور مسلمان دی تھوڑی جی وضاحت کرا ٹھیک ہے نا جی آ دیکھو میرے سامنے آ کتاب ہے اس کتاب دا نام ہے جدید تحریک نسواں اور اسلام پروفیسر سریا بطول الوی یہ پروفیسرانی ہے اس لکھی کتاب اس دے سفا نمبر سنتالی دے پہ لکھ دیے صدر پاکستان دے صدر اور ہریا پگا دے تعریف کیتے امام اور پیشوار بیان توجہ نہیں کی انہ دے قبلے کابے اور دے ممدوہ مبارک سرکار صدر صاحب دا مبارک بیان کیے کہ جن کو تم اسلامی قوانین کہتے ہو یہ قوانین تو ہمارے دور ملوکیت میں اس زمانے میں وضع ہوئے تھے جب عورتیں مویشیوں کی طرح منڈی میں نیلام ہوا کرتی تھی ہمارے قوانین شریعت مردوں کے بنائے ہوئے ہیں اس لیے ان میں مردوں کو ہر حال میں بالا دست رکھا گیا ہے اور عورت بچاری کو کچل دیا گیا ہے اس نے یہ بیان اس کتاب والی نے یہ بیان لے آئے کتاب دا نام ہے عورت مہاراج کش مکش میں نعیم صدیقی نے لکھی ہے اس پروفیسرانی نے صدر تے کا بیان اتنے لکھا ہے ہوں اس بیان دا خلاصہ کی ہے آخے جہے اسلام دے قانون نے نا جی چور دے ہاتھ کٹنا زانی نو کوڑے مارنے شرابی نو کوڑے مارنے توجہ نہیں فرمائی اے جڑے قوانین نے اے دورے ملوکیت بنائے گئے نے جب عورتیں دی طرح جانوروں کی طرح منڈیا وکدیا سن قرانی نے شریعت بنائے نے ایماندار دس ابو چاہ رکھتا سی قرآن محمد آپ بنا لے تو صدر رکھے نبی اے قانون شریعت مرد میری زبان وڈ دے توجہ نہیں فرمائی ایسے طرح کے نہیں تا اسلام کنے بنایا اللہ نے لیا کنے جبریل امین نے نبی نو پیش فرمایا یہ نہیں ہوں وہ دس جا کے مرتا آپ بنایا ہے توجہ نہیں فرمائی کہڑا بنایا ہے مردہ تا اسلام قرآن اتارا کن اللہ نے اے ادو انسان خدا نے اتارا اور جب کہے اب جہل کی طرح اس نے خود بنا لیا مردوں نے مردوں نے بنا لیا ہے اور عورتوں پر ظلم کیا گیا ہے اس قانون میں میں پوچھتا ہوں وہ اپنا جہل حوالے کیتے لانت ہو جی پی گئی وہ بغیر تو پیسہ کھانے ہو پیسہ کھانے ہو تے واقعی حق پہ ادا کر دیو کھا کے کے حق ادا پہ کر دیو ہوں اگلی گل سمجھ اگلی گل آ دے ممدوح صدر دا بیان برطانیہ دا مذہبی جنونی چاہتے ہیں کہ چوروں کے ہاتھ کاٹو ایسا ہرگز نہیں ہوگا سنو سنو یہ اخبار نوائے وقت لاہور کراچی پنڈی اسلام آباد پچیس شوار المکرم آٹھ دسمبر دو ہزار چار کا مذہبی جنونی چاہتے ہیں کہ چوروت کے ہاتھ کاٹوں کون چاہتے ہیں اچھا میں قرآن لگا سارے کو سارے کا تو مل چور مرد اور چور اور کٹ دو ہاتھ پاک سرکار نے فرمایا سی جب ایک بندے عورت نے چوری کیتی سی تے ایک بندے نے سفارش کیتی بچ جاوے گا ہاتھ نہ کٹیا جاوے بخاری اتنے بیٹھے نے جی میں آیت پڑھی ہے جزام دما کا ہاں، سابا چھو سپارا وسارے کو وسارے کا تو فختا دیا ہوما جزام بما کا سابا نکالم من اللہ بھی ہے نا ہوں اگے نکالم من اللہ ہے اللہ فرماندہ ہے انہوں دے ہاتھ کٹو جزا ام بما کا سابا جو انہیں کرتوت کیتا ہے وہی جزا دو نکال من اللہ یہ اللہ کی طرف سے ان پر عذاب ہے یعنی ایک تو پھر ادا نہیں ہونا توجہ نہیں فرمائی ادا تو بچ جان گے یہ کنوا سپارا ہے جی چھواں سورت کہڑی ہے سورت مائدہ تمہوں کیا دسنا وضاحت کر کے ہوں قرآن فرما دے چور دے ہاتھ کٹو سید خان ف چور دے حق کٹو تو سید المدار فرمو مذہبی جنونی جس کا مطلب ہے مذہبی پاگل کہتے ہیں چوروں کے ہاتھ کاٹو اس کا مطلب ہے اس کے نزدیک خدا بھی مذہبی پاگل ہے رسول بھی مذہبی پاگل ہے قرآن بھی مذہبی پاگل ہے صحابہ بھی مذہبی پاگل ہے اہل بیت بھی مذہبی پاگل ہے داتا ہجویری بھی مذہبی پاگل ہے یہ مومن بھی سارے مذہبی توجہ اور جو جو ساوی پگوں والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا باپ بہترین انسان اور مسلمان ہے اور سابقہ تمام حکمرانوں سے اچھا ہے کی ہے جبا کبا داڑی پگ میٹھے میٹھے ہاں۔ ہے میٹھے میٹھے ہاں ہاں تم کفر کے لیے بالکل میٹھے ہو ہاں کھاتے ہو نا دین اور دنیا اکٹھے ہونے کی میں ہو سکتا ہے نا حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں فاروق اعظم فرماتے ہیں میں دنیا کا سخت ترین آدمی ہوں اور دنیا کا نرم ترین آدمی ہوں میں نے ساری زندگی کوشش کی ہے کہ دنیا ہو دنیا دولت سرمایا اور دین کو اکٹھے رکھو مجھ سے نہیں ہو سکا میں نے ایک یا آخرت رکھنی پی یا دنیا تکا دینا پیا دنیا تو فرمایا پھر میں سوچیا آخرت بناوا دنیا کا نقصان برداشت کر لوا وہ نہیں کر سکتا تو خدا کے بندے مینو سمجھ نہیں لگتی اج دین دے دین دے اتنے زوال آیا دن ب دن دین ہیٹا پیا جا ہے لیکن سمجھ نہیں لگتی یہاں کے اردا ہوتا ہے ساریا پگاروں کے مربوں کے مربے چھپن ملک ملکوں میں کام ہو رہا ہے دفتر ہیں کروڑوں اربوں روپئے ڈالر ہیں ان کے پاس ہے بھی دین والے ہے بھی ڈالر یہ سمجھ نہیں جا رہی ایسی بات ہے میرے کو اج تک سائیکل نہیں جڑ سکی توج ہاں مستفا کے گھر مبارک دے اندر توجہ نہیں فرمائی دنیا آئے کدو آئیے فرشتے تے دین آستے دربان دردان درتے آ رسول اللہ اللہ فرماتا ہے یہ جتنے وادی ہیں یہ پہاڑ ہیں آپ حکم فرمائے تو ہم سونے کے بنا دیتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں مجھے ایک وقت کی چاہیے دوسرے وقت کی نہیں چاہیے میں جس وقت بھی گی اس لیے اللہ کا شکر کرا گا جس نہیں ہوئے گی اللہ کا صبر کروں گا اور حیرت یہاں کیوں نہ پیے کیوں استعمال نہ کرایا جائیں اللہ نہ جان وہ جگہ کچھ نہیں چاہیے ایمان ادھر ویخ ادھر ویخ توجہ اللہ ہے ایک اور سناوا ہاں ہاں ہاں ایک اور سناوا حضرت نے وہاں پر بھی بیان دیا کہ خواتین کے گھروں میں پردے کے پیچھے رہنے کا قائل نہیں ایک اور بیان دیا توجہ ہے کوئی نہ ایک اور بیان کیا دیا <coughs> وہ آخیا گیا ہاں یہ جنگ ہے وہ آواز اخبار سی آواز یہ جنگ کا بیان یہ خواتین کو گھروں میں بند رکھنا غلط ہے یہ سپارا ہے بائیسواں بائیسواں بولو بولو بولو کنواں کنواں بائیسواں سپارا اپنے گھر قرار پکڑو ٹھیک ہے اچھا ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولى پہلے دور جاہلیت دیا ہوتا رنگو اپنے زیب و زینت سگار اور رسم غیر مردوں نہ دکھاؤ کتنا سپارہ ہے بولو بولو بولو بائیسواں اچھا سورت احزاب ہے نا سورہ احزاب سپارہ بائیسواں ٹھیک ہے نا یہ ہوں قرآن ہے یہ غلط ہے یا صحیح ہے بول بول بول جیڑا اس غلط سمجھے وہ کون ہے کافر ہے ہے ٹھیک اور یہ جنگ میں بیان ہے جنگ کدوں دا اٹھ دسمبر دو ہزار چار دا خواتین کو گھروں میں بند رکھنا غلط ہے قرآن غلط ہو گیا کہ نہ ہوا ہاں، سکول بھیج لانت ہلے ہاں۔ آپ جیندے بیٹھے بھی قرآن غلط ہے مولویا تو بسم اللہ مولویا تو تریا مولوی بھائی مولوی بھڑے مولوی بھڑے کھلوتے ہیں سیدا قرآن تے مجھا مجھا والے دھد دین والی مجھا جانور انہوں بہرا آخ دیا آخ دیا اج دھوپ جا کھلوتا ہے توجہ نہیں کی آ گیا گیا ہاں پہلو مجھے نوچ رکھی ہے تنقید اج کفر نے اتے جا کھلا رہا کافر نے کہ تھڈو قرآن غلط خدا غلط رسول غلط تو ہوں ساریا پگا والے آدھے مسلمان تے بہترین انسان ہے یہ مطلب یہ نکلا یہاں دے نزدیک قرآن غلط ہویا کہ نہ ہویا مڑ توجہ نہیں کی تھی بسم اللہ قرآن غلط ہو گیا نا یہاں نزدیک بدلا رکھو سبحان اللہ ہاں؟ سمجھ اچھا یہ ہے اخبار جنگ سات دسمبر دو ہزار چار کا اس میں منگو دعوت اسلامی مبارک صاحب کھڑے ہوئے ہیں بلیر نال اہلیہ محترمہ تے صدر صاحب کے ساتھ بلیر کی مفول ہے آلم وہ ادھر اندر ہوں میں پوچھنا گاہ کال ہوا ہاں جی، دسو تو سی کہ ویا ہوا جی؟ اچھا یہ مبلغہ ہے لکھا ہے میری اہلیت مذہبی ہے مذہبی یہ تو مذہبی ہے تو جی مذہب تو باہر ہوئے موڑ کئی دے لال کھلو گے گی ہوں ایمان نال دس دعوت اسلامی میں وڈیرے ہوا کیونکہ یہ بالکل تمہارے نزدیک صحیح کر رہے ہیں لہذا اپنی گھر والیاں بلیر کے موڈے لال موڈا رڑا کے کھلا کے فوٹو اتراؤ تاکہ جو صحیح کام وہ کر رہے ہیں تم بھی کر لو افسوس ادھر دیکھیں بیٹھے کبلا بیٹھے یہ اور چیز ہے یہ خبر اخبار ہے چوبیس مئی دو ہزار چار کا رنگین سفا ہے اس دوتے ابو غریب جیل عراق دے اندر اس جڑے مسلمان قیدی نے نا انہوں یہودی عیسائی کی کی تشدد کر رہے ہیں وہ بکھایا گیا فوٹو دیتی گئی نے ایک فوٹو آتے جی کوٹ کٹ کے پہلا کس حالت کیا اور بالکل ننگا کھلاریا اور پٹی جی پیچھے شرم اتنے دیتی اخبار والے دیتی ننگا کھلار کے پھر انگریز کے کھلوتا اندر اچھا اتے ایک عورت گشتی آ مسلمان نو لما کر کے انہوں کٹ مار کے اتنے اکھان دے اتنے پتا نہیں کی رکھی کھائی ہے اتنے جشن منا رہی آ خوش ہو کے پگڑا پی پاؤں اچھا ایک اتے خوش ہو کے پگڑا پان رہے ہیں اتے جناب جی آ کرنٹ لائے جا رہے ہیں آ کرنٹ لائے جا رہے ہیں اچھا اتے اس فوٹو دے ایک دوسرے کو ننگا کر کے انہوں نے ایک دوجے جنا پہ لایا گیا جنا کرو ایک دوجے بدکاری کرو یہ بچارے بالکل ننگے آٹھ دہ بندے ایک دوسرے جنا کر رہے ہیں اتے بچارے ایک نوجوان نو بٹھا کے اتنے سامنے کتا چھوڑیا جا رہا وڈن واسطے ابو غریب جیل اندر دلے کئی پوچھو نا دلیا تو دلے نے وہ جی سدام چنگا سی چپ کر کے دے چڑتا سدام بابا اچھا میں کہ تیرے کوئی ماں منگے تو چپ کر کے دے دیں گا کی خیال ہاں جی اما جب کوئی منگے نا کوئی آخر اما دے اپنی تو اما دینی چاہیے مرنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا جی سپرد کر دینی چاہیے یہ جناب جی ہوں میں پوچھنا وا مسئلہ سبدام کا سی تو کے کدول پیچ گیا کون ہال تک کتیا شاید سزا ہے توجہ نہیں کی ابے زمیر کتی جنس جو بن گیا سن زمانے بھر دے کتے بئیمان کٹھے کرو نا شایدے گٹ گھٹ ہو سر اصا سارے کٹ گئے ہوں سید لمبے محبوب خدا قیدی کیتے سن تو کی فرمایا سی لا کتنی بہار جا ہم نے تمہیں چھوڑ دیا کچھ نہیں تو کرنا جی نہیں کہتے سن ثابت کر دنیا دے فرونا کبھی یہ کیتا ہوگا انسانہ بار اسلامی جہاد کو دہشت گرد کہنے والے کتوں کتوں کا رکمہ انسان کو بنا رہے ہیں اور فلاؤ بھی مردہ مردہ مدت بلا واسطے استعمال نہیں پیتا سلا ہوتے یہ سکول والے کا استاد ہے یہ عظیم لوگ ہیں انسان ہے جن کو سکولی کنجر کہتے ہیں یہ عظیم لوگ ہیں انصاف ہے تو انگریزوں کے پاس ہے میں اس کت سکول کالج اور یونیورسٹیوں میں تیار ہو رہے ہیں یہ دیکھو اگے دیکھو جی اس دے وہ تصاویر سن جو لکھا ہے نا اخبار وہ موٹا سارا ہے قیدیوں پر بد ترین تشدد اسلام کو گالیاں دینے پر مجبور کیا گیا کنو گالیاں دین اسلام اس لفظ نو ذہن چ رکھی اتنے لکھا زبردستی سور کا گوشت اور شراب پلائی گئی اچھا ہوں سور دا گوشت بھی زبردستی کھوایا گیا ہے تے اسلام نو گالیاں تے آخیا کی ایک نو پھڑیا بچارے نو تو انہوں نے مجھے وہ آندا پیا مجھے ننگا کر کے شرمناک حالت میں کھڑا کر دیا گیا ان میں سے ایک نے کہا کیا تمہارا کس چیز پر ایمان ہے میں نے کہا کہ مجھے اللہ پر یقین ہے اس نے کہا کہ میرا ایمان تو صرف تشدد کرنے پر ہے اور وہ میں تم پر کروں گا پھر انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اسلام کو گالیاں دوں اور میری ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر تشدد کیا گیا میں نے اسلام کو گالیاں دی نوزب اللہ احمد انہوں نے کہا کہ میں یسو مسیح کا شکریہ ادا کروں جس نے میری جان بچائی اور میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اچھا وہ اسلام نو کڈا رہے کڈا رہے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا یہ دسو بھائی تھوڑا ملک کندا اتحادی ہے اچھا ٹھیک ہے نا یہ ہوگا انہوں دے اتحادی ہوں اتحادی دا مطلب ہے کہ ہم تمہاری حمایت کرتے ہیں جو کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو اتحادی دا یہ مطلب ہوتا نا بھائی جو تھی کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو تو ہوں دس سعودیا والا سور تیرے خنزیر تے جن بھی اتحادی ہیں یہاں اسلام نو گارا کڈوائیاں کہنا ہے تو اسلام نو گالا کڈاونا ٹھیک ہے یا کفر ہے بولو کفر ہے اتحاد رکھنا مل کفر ہوا ساریا پگا والے مسلمان کنا چیر توجہ توجہ گل سمجھ توجہ گل سمجھ جا میں اگلے دن بس گل کی کتے نو ایک دن روٹی سٹو نا کن دن ایک دن صرف دوسرے دن پوشل مارے گا تین ویکے گا نا پوشل مارے گا مارے گا کہ نہیں اچھا پھر جی چور ڈاکو آئے گا نا وہ پونکے گا تینوں نہیں پونکے گا حا یہ کتے ہے اس طرح کہ نہیں اچھا تیرے ملک دی حکومت ملک پر فوج اسی فیصد کھاندی ہے تو اتلا بھی فیصد باقی گورنمنٹ کنڈا کھاندی ہے آپ نے یا اسے قوم کا خاندی تکس مہنگائیاں لکھن ہزار زکات صدقات وصول کر کے خزانہ ہے تو اس خزانے پنجی پنجی سال نے نوکری دے بھی سال ہوتے ہیں پھر ریٹائرمنٹ وکری ہے پھر پینشن وکری ہے پھر افسر مربے الاٹ ہوں گھر لے کے پشتوں دیا پشتہ نسلوں دیا نسل نے ایمان نال دس کتا ایک دن کھاوے تو پچھاڑی کھڑا ہوئے باہر کے دشمن بھوک کے تیرے اگے پوشن مارے پنجی سال کھانا والے رہے ٹھنڈو باہر ملا کے دشمن دشمنوں تمہیں کتا چل جانا ہے میں نام نہیں لینا بس بیٹھا سا سن جب میں گل کیتی نا سب انسپکٹر کمانڈو فوج کا بچ کھڑا سی میرے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے وہ بولن لگا وہ وردی سی انہوں آتا ہے چکر صحیح نہیں کہہ رہا تو ہو گئی قسم خدا دی کر صحیح نہیں کہہ رہا تو ہو گئی افسوس ہے قسم خدا دی کر کے آنا جو مجرم سن تو آپ کٹ دے نہیں کی تھی اب مجرم سن تو آپ کٹ دے کافر نو گھر بلا کے جا دنیا کی تاریخ پت اج دے شواہد ثابت کر دنیا کا کوئی ملک دس انہوں نے اپنے گھر باہر ملک بلا کے اپنی قوم مرائی ہوگی جا دنیا کسی کونے تاریخ پڑھ کے دے فراؤن آپ ضرور کٹ دس فران بڑا مثال مشہور نے آپ مارنا سی لیکن باہر بلا کے نہیں مرائے مرائے انڈیا نہیں انڈیا کہ ہمارے ملک کا جو معاملہ ہے ہمارا جو قیدی ہوگا جو مجرم ہوگا ہم خود سزا دیں گے امریکہ برطانیہ کو نہیں دے سکتے توجہ نہیں ہوگی تھی توجہ نہیں کی مگر سبحان اللہ اور بلکہ سن انڈیا کے واجپائی بیان دیتا سی اور جو ہمارے مدرسے ہیں نا جو ہمارے ملک میں دینی مدرسے ہیں مسلمانوں کے یہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے یہ دہشت گرد نہیں پھیلا ہے یہ صرف اپنا مذہب سکھاتے ہیں مذہبی تعلیم ہوتی ہے تو سارے ملک والے آخیا دہشت گردی دے ہیں یہاں ختری چنگے ہوئے کہ نہ ہوئے ایمان دس اور کتری آخر کیا اتنے نہیں جہاد پڑی اتنے نہیں جہاد پڑی سچ قسم خدا دی کر کے نہ دنیا کائنات دیا حکومت آدم تو لے کے تھوڑی جنیا ہے نا تیرا پاکستان بے ہے سب نو پیشہ چڑ گیا اور اسلام دشمنی سب نو نیشہ چڑ گیا کوئی بخت والا وہ ہاتھ کڈیا سونا یہ کوئی سکول پتا نہیں ایسی مہربانی فرمائیے پچھا فرون بھی آدھا ہونا ہے گرو ہی لگے جی گرو ہی لگے جی یزید بھی آدھا ہونا ہے اور بابا اصل سال بیٹھن دے قابل بھی ایماندار افسوس ہے اب میں پوچھتا ہوں ظالموں سے اسلام کو گالی نکالنے والے جو اسلام گیری گاڑا کھانے انہوں کے اتحادی تیرا ملک تیری حکومت تے حکومت دے اتحادی ساریا پگان والے دوست دا دوست دوست ہو سیا گل کی دوست کا دوست دوست ہوتا ہے گالا کڈائیاں امریکہ برطانیہ اقوام متحدہ تیرا ملک ہو گیا اقوام متحدہ روکو نو اتحادی ملک تیرے حکومت دے اتحادی ہو گئے ساریاں پگا والے تو سجن کا سجن لگا سجن معلوم ہوا گالا تے ساری پگ توجہ نہیں کی گل سمجھ آئی نا کوئی نہ امریکہ کا وزیر خارجہ ہے نائب وزیر خارجہ امریکہ کا اخبار انصاف دو ہزار چار پندرہ اگست اس نائب امریکی نائب امریکی وزیر خارجہ یہ نے کہا کہ انہیں لکھا ہے کہ پاک فوج ہمارا اچھا ہتھیار ہے اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے ہتھیار تو خیر بنے کھڑے ہاں جی ہتھیار بنان دی اخیر کر دیتے ہوں وہ ساڈا ہتھیار ہے تو ساری پگ والے آدھے سڈے یار نے توجہ لکھ وہ بھی آدھے سڈے ہتھیار نے کی مطلب کافر کا ہتھیار مسلمانوں نے رکھے گا کہ کافر دے میرا مطلب ہونا کہ بہترین ہتھیار اس کا ہم مسلمانوں کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ تو ہوں ہو گیا ہتھیار انہوں کا تو تیرے ساری پگان والے یار ہو گئے یہاں ہوں وہ ہتھیار انہوں کا بھی ہے یہاں کا بھی یار ہے انہوں کا ہتھیار ہے یہاں کا یار ہے جنس کدھر آ گئی ہالے بھی سنتوں توجہ نہیں کی ہوں اگلی باس کرا مگر آپ سبحان اللہ دسان والے نے ایک بڑا واٹا کام کیا حضرت صاحب اور کی پچھلے وار حضرت صاحب نے اتے حج کرایا ہے اپنے اتے عقیدت اس بات دا ثبوت یہ کہ میں ملتان انہ دا مدرسہ مدرسہ تل مدینہ اندر تقریر کی ملتان میں چٹ لکھی گئی کہ حضرت مولانا الیاس صاحب نے اس مرتبہ اپنا تلاش کرا کر اس کا شریعت میں کیا حکم ہے پھر جامعہ نظامیہ دے استاد کئی مجھے دسیا پھر اتوں بندے گئے آئے جو درویش نے وہ گئے اتے انہیں جا کے دیکھا پنڈا کرائی پھر سن اتوں کے تال بل جناب انہیں پوچھا خیر ہے پتے نہیں رکھتے انہیں آخر جی، اس مرتبہ حضرت صاحب نے یہی حج کروا دیا پھر میرے کو کراچیوں بندے آئے انہیں آن کے دسیا پھر اتوں ایک درویش گیا خود اتے اتوں ساڈے ایس مسجد ایک درویش گیا تو وہ جا کے جناب اتنے حضرت اور آپ کے مدرسے کے منڈی ہے سبزی وہ سبزی منڈی کام کرتا رہا تو یہاں کے مدرسے انہوں کا کوئی درویش کا بےلی پڑھتا سی کوئی رشتے دار اس تو اس بھی انہیں آخیا جی ہاں حضرت نے اس مرتبہ کرایا بھائی بنایا ارام بنا کے ایک پاسے مدینہ ایک پاس مکہ آپ بہری آ کے تلاش چکرو تو جو ہو ہے ہے تے پہلو درود تے حضور دے چھڑائی کھڑا چھوڑا پہلے ہی چھوڑا بنتا ہے پچھلا پچھلے جمع درسیا پچھلے پچھلے جمعے ایک شیر پڑھو جب روح تن سے اتار کی جدا ہو جس وقت روح تن سے اتار کی جدا ہو وہ سامنے خدایا میٹھے نبی کرو گا یہ شیر آ کے میرے واسطے روزانہ جا پڑا کرو سٹھ تیتی خراب تے سٹھ ارب درود کا سواب مل جائے گا ہر نبی پاک تے درود پڑھو تو کنا سواب ہے دس تے اندر شیر پڑھو تو کنے درواں کا سواب ہے تو مڑے درود پڑھنے پھر انہیں وہ تو کرا بیٹھا ہاں چینج ہو گیا حج ہاں, انج ہو گیا توجہ نہیں فرمائی طواف تھڈو کرا بیٹھا تھڈو طواف ہو گیا یہ بھی سنت ہے توجہ نہیں کی تھی سید لمبے اپنا طواف کرایا ہے صدیق اکبر کرایا ہے فاروق اعظم کرایا بابا اجمیری کرایا داتا ہجمیری کرایا نبی دی شریعت مذاق بنایا پھر مسواک ٹونگی ہوں یہاں دیا سنتا وے میں پوچھنا ہے کہڑے نبی کی سنت مسواک ٹنگنی اتنے کتنے سننا تو سابت کرو پہلا ہر صاحب اتنے جب بیٹھتے ہیں نا اجتماع لکھ آشک دیوانے ترق دے لکھ آشک دیوانے حضرت جب تشریف لاتے ہیں تو پہلے ایک لوہے کا جنگلہ ہوتا ہے پھر ریت دیا بوریاں پہ آدیوں پھر حضرت دال جی باڈی گارڈ آتے ہیں وہ پینٹ شرط چاہتے ہیں کیونکہ جی وہ سنت بھرے ہو تو کوئی لالت نہیں ہوگی جو کچھ کر رہا پورے وسوخ نال پورے اعتماد کر رہا جنا ویخ آئے نے اتنے گلی آؤ سامنے کھڑے رہے ہیں گوائی دے رہے ہیں نا اسے کہ حضرت دال جی باڈی گارڈ نے وہ پینٹ شرٹ کر رہے ہیں مطلب ہاں وہ کیونکہ حضرت کو اٹھا کر نہ لے جایا جائے کیونکہ خود میں سما ہے نا آپ توجہ نہیں کی تھی کے جا حضرت صاحب میں لکے بیٹھے نہیں اتو جنگل بوریاں نے لال باڈی گارڈ پینٹ شرٹ والے میں پوچھ رہا ہوں سوا لکھ نبیا کس نبی تبلیغ کے دوران جنگل نبی سرکار نے جسم مبارک نے پتھر کھاد نے خون مبارک ہر جسم مبارک روڈا تک کا گیا سی اور میں پوچھنا کیا لمبیا کا خون کیمتی ہے یا تیرا خون قیمتی سید لمبے خون مبارک دے نال دا کسے دا خون ہے نبی پاک تے اپنا خون مبارک روڑ رہے پتھر کھا جنگل بابے آدم تو لائے کے کس نبی تبلیغ ہے یہ کس کی سنت ہے پھر سنتوں بڑا ہے توجہ نہیں کی یہ سنتوں بڑا کیسے پتھر منہ پا لینا پتھر بکتے ہیں دس روپئے اور پندرہ روپئے دونوں منہ پا لینا یہ جی سنت صدیق اکبر ہے اور پتھر پر کھانا تو سنت مستفا صدیق اکبر دی سنت منہ پاؤن والی گنگے کے پترا یاد آ گئی وہ بھی سنت نہیں سدیق ہاں سنت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کے لیے طریقہ نبی کا دین بنا کر سبحان اللہ اور میں پوچھنا سنت دا پی ہوں تو پھر پوچھو حضرت کون ہے لا خوف علیہم اگلے دن اگلے دن داتا دربار تے ایک پیر ٹریکٹر تح برے تھرے شرے نا اتر لگا ادھر تین چار کلاشن کوفتے ادھر تین چار کلاشن کوف ایک کو رند جا بندہ کھلوتا سی رند وہ رند فر کے نا تو حضرت دے پکانے نو ماریا کنڈا حضرت نو آخر حضرت جی اللہ کے ولی کی شان تو ہم نے سنی ہے لا اور آپ ہیں کلاشن کو یہ کیا چکر ہے حضرت نے پکانے نو لگا کنڈا آواز ساری نکل گئی افسوس یہ آڈر میں خلیفا وا حضرت آلہ حضرت بریلوی دے خلیفے دا اگو میں خلیفا وا تو ہوں آلہ حضرت بریلوی کا سناؤ میرے آلہ حضرت بریلوی رضی اللہ وہ سرکار سن کے جاؤ کا خود اج اجا کالے سکھ بھی ہوئی سن سارے رہابی بھی مہنگائی بھی سارے اس وقت آلہ حضرت بریلوی سرکار سڑکیں جاؤ ہر کسی کے خلاف شریفا میں انہوں دے درد کتیا دے تٹی برابر بھی نہیں قسم بہاد اولا شریف مولا دی اس مرد حق دے اور میں اہم کچھ بول کے تو لگا پھرنا تو جنوں آلہ حضرت دے درد کتیا نال نسبت وہ ایسا دلیر لگا پھرتا ہے تو جڑا آتا وا خریفا پھر سر اللہ کا ولی چوہا نہیں ہوں اللہ کا ولی اللہ کا شیر ہوگا جلدی فرمائی آپ سبحان اللہ اللہ کا ولی اللہ کا شیر ہو خدا کی قدم کر کے آنا کر کے میرے مردار نے مشکل پوچھا چل رہے مڑ کیوں کھلوتے رہے اور خدا آئے ڈرامہ رکھتے ہیں آپ ندی پاتا ہوا رکھے ہوئے سنمانے والی زندگی اندر مدی پاپ نے کبھی محافظ نے رکھا جسم کے پتھر کھا لے جیت جیت ایمان سبھا لوگ سبحان اللہ مکے ڈر محبوب محافظ رکھ دے تو پتھر جسم تے رکھا دے اتے تلا جسم کے اتنے پتھر کھا نے جس نے انور کے محبوب خدا نے سڑکے جانا اور مدینے کیوں رکھے نے مکے کیوں نہیں رکھے مکے نے مبلک تھے مدینے میں مجھا ہندے کی تھی یہاں مجاہد ہے حضور نے سنت ثابت کی مجاہد کے لیے اسلحہ اٹھانا سنت ہے مبلک کے لیے پتھر سنت ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم شریف میں لکھتے ہیں فرمایا اس کے لیے تبلیغ اس وقت ناجائز ہو جائے گی مبلک کے لیے جس وقت لڑائی بنے لڑائی بنے اس نے فتنا پینا ہے پھر تبلیغ نہ کرے جب تبلیغ کرے تو ان میں ایک سبر رکھتا ہوئے کہ کٹ کے مار کے قتل بھی کر دیں تو میں نے گوارا ہے لیکن میں لڑا گیا نہیں توجہ نہیں کی تھی مبلک کے لیے یہ حکم ہے میں انشاءاللہ احکام تبلیغ موضوع تیار کر رہا ہاں تو کتابوں کے ڈھیر لا کے تیار پیا کرنا جب مولا تعالی دی مدد نال تیار ہو گیا انشاءاللہ شاء اللہ گا اس احکام تبلیغ میں سے ایک حکم یہ ہے اگلا گالا نکل دینا پہلے تبلیغ دے دوران تو آ ہے جی فرمائی طرح کہ نہیں تو میں پوچھنا وا مبلغ تسا جناب نو پوچھو کہ تم مجاہد ہو یا مبلغ ہو کہتے ہم جہادی تو ہیں نہیں جہادی تو تم ہے نہیں کہتے ہو تم مبلغ ہو یہ مطلب ہے مریدا ہمارے مارنے لے کے نا پتا نہیں چوہے پیر سانو ٹکر کدھر گئے سڈے تو پیر سن جڑے شیر ربانی ورگے سنواؤ کلال راؤ کلال راؤ کل کہ شیر ربانی اور مرشد شیر ربانی ورگے سر میرا سید پیر محلی شاہ رحمت اللہ آپ درکار شیاں قسم خدا دی شیاں دے سرگو دے شیاں کا علاقہ سی آپ اتنے تشریف لے شیا سبحان اللہ من سمجھ نہیں لگتی پی دند ہے سور کا ایک دند ہے ہاں جی سکول اصل سور ہے پھر لتاں سنگ کن خور یہ پھر سارے یہ بختان دیا ساریا شاخا نے اس سور دیا اس واسطے جتھے بھی بولو سکول دے خلاف بولو ایمان لال دس میں ایک مثال تین دینا جی سکول بند ہو جان تو جڑے بچ ڈرامے بنا والے ہیں وہ سکول نہ پڑے ہو ڈراما بنا سکتے مثلا تھی اسی رل جائیے جٹ مول بھی ڈراما بنا لو گے ساڈا اپنا ہی ڈراما بن جانا کتنے تربیت ہوں سب سکول سارا ڈرامہ ناچ گانا ڈانس چومی چٹاکی سارا کچھ اتنے سکھایا گیا مورا سا مڈ چکوڑا رکھیے جتوں چوہے نکلتے ہیں وہ کھوٹ بند کرو چوہے کا کن چلنا گیا آخر دعوانا الحمدللہ